بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی نہیں بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز شخص ہے